شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خاص طور سے ایک مرتبہ بلایا پھر ان سے پوچھا کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہ ہو انہوں نے عرض کیا کہ صرف ہمارا بھانجا ایسا ہے آپ نے فرمایا کہ بھانجا بھی اسی قوم میں داخل ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹھائیس